ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے غسل جنابت کیا پہلے بائیں ہاتھ سے برتن کو چکا کر دائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور تین بار اپنے دونوں ہاتھ دھوئے پھر اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالا اور استنجا کیا پھر زمین پر ہاتھ رگڑا اور صاف کر لیا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا تین بار چہرہ مبارک دھویا اور تین بار بازو دھوئے پھر باقی جسم پر پانی بہا لیا پھر ایک طرف ہو کر دونوں پاؤں دھو لیے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر پانچ سو تہتر